ہوتا چوری کر کے تر جانا ہے تو کیوں پورا لگتے بندہ کر جائے گا اس طرح پورا کٹھا کتنے پڑے سکے ہر سال کٹ کے جلدی جڑ جاتے ہیں کیوں کچھ

انتظار کی پڑ رہا اور آخر کے اس واسطے سر کہنے ہمیں کیا جانا لگ جائے ہوگا یہ میں ہی اس کا جناب خدا بھی خدا سے خدا تو اس سے اور میں نکال پر آیا آیا نا جی, جی۔ اسے عیسائی نہ کریں گے یہ مرزائی

مہنگائی وہ سارے چلو سکھری سمجھ گیا سانو بھاپی سمجھ گیا آنگ اور لانچیاں سارے گوارا گوار کیوں اس واسطے کہ کافر نے ادار سرو کے دکھا سورا سروں خدا رسول دے اور دشمن بھی حق کام تو وہ دین دے دشمن دے شیطان دے اور نوریاں دے مدرسے وچ مٹھو ہوندا کہ نہیں ہوندا حضور مٹھو ہاں جی بہن یکاں جی دا سردار دے بے شک دسو کیڑی کیڑا کوپرو دے کیڑی برائی دے دسو کہ او کاں تے بندے دی فلاں جا کے وہ بھی مر گئی ہے جی

قرآن کے استاد نے دین کے دشمن نے سارا کچھ لیکن وہ چھٹو صدر ویفر دا صدر سر کا تاج نوری انہوں نے چٹے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اتنے بیٹھے کہ نہیں جی معلوم ہوا یہ کرے مشرق لوگ مشرق منافق بے ایمان بندے کی نشانی یاد رکھنا پڑتا تو خدا رسول کے دشمن نال تو دوستی جوڑے گا اپنے دشمن نال تو مومن بندے کی نشانی وہ خدا رسول کا دشمن نال بہر رکھے گا اپنے دشمن کو باقی نہیں رکھے گا نبی باقی ہے دسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے دشمن ہوتے سن آپ کہ ہاں؟ ماشا پاک فرمانے دشمن ہوتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزت کا دشمن ویک لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت آپ کے گھر ایک پتہ جاتے کا لیڈ والے آپ بار تشریف کیا ہے فرمایا میں نے اس وقت ویک لانا لا غلط پوچھا تھے میں نے پتہ اب آپ کاٹ لیں گے رحمت اللہ عالمین نے اب وہ پتی ہے بات نہیں ہو رہی ہے اس سے اندرا گاندھی آئی امام احمد رداس جا کر امام احمد رضا نو خود دیوبندیاں رحمت اللہ راغ اشرف خان بھی کنجر جدو امام احمد رضا بہت روڑ لگ گیا کسی نے کہا حضرت وہ تو آپ کا دشمن ارے بھائی وہ تو آپ کو کر آدر کافر سمجھتے ارے بھائی وہ آپ وہ ہمیں گستاخ رسول جس طرح ان کی سمجھتے اس کو طاقت نہ سمجھتے وہ ہمیں کافر وہ خود کافر ہو جاتے رحمت اللہ علیہ کے لکشن میں آپ کے نام بات ہوتے جو بندی نے کتابیں بھی کرتا گاندھی پکی مشرق ہے شیعہ مرزائی واقعی سارے میں مشرق کو پڑھا وہ گئی کھڑی ہے ہیڈ کٹ کے جڈے کٹ کے کھلا بہن چل تھلو چنڈا وہدا کدی ڈیڈ وہدا کدی کچھ وہدا امام احمد رضا سعودی عرب عرب کے اندر مولوی نے قسطیں نہیں لا سکتی سر انڈیا کے گانے کا جہاں جہے اتنے سارے سنگی قسط لے جاتے ہیں وہ کیون لے جاتے ہیں ہوں تو پھر کاٹ کوٹ آ جائے وہ اس طرح لے جاتے ہیں بھی اتوں کے گانے کی ڈبی ہوتی کہہ سکتے ہیں ساری نہیں جانتے یعنی کوپر جا جا سکتا سکتا مکے ایمان ایمان سے کیوں اس واسطے کہ بہن کو تو دشمن دو جگہ مل کے لیے دنیا کی ہوئی چلتی ساری پاتا بات ہوں

رب رسول کا دشمن میرے گوارا نہیں اپنا ہو سکتا کیوں بھائی ایویں جی، آتے ہوں میرے جا کسی کا سجن ہوا کہ گل سن میرے گال کر لو لکٹی پچھو لگ جائے تیری یاد نہیں سجن ہوئے منافق کٹی جکڑ جائے سب سب میرے کو لگے ایویں رہے ہیں اللہ تلوار لے کے انہیں دکھ دیا آپ چھٹن کتنے میرے کا مسئلہ

رونا خوشی ہے رونا دو قسم کا ہوتا ہے غم کا ہوتا ہے خوشی کا ہوتا ہے خوشی والے بندے نے تو آیا وہ خوشی کا سب مگر رکھنا چھوٹا لال اوپر برائی بہن جبکہ ساری دہلی رمضان جیتی لگ جائے

جو بدکاری گئی بڑے لوگ لوگ نے نے نے پڑھتے خوش خوش گزارت کرتے واحد کا کیا عمل لوگ نا اس خوشی ہو جو بغیر پڑھتے تھے وہی کرتے تھے بچا <laughs>

دعوت اسلامی دا جی جڑا الیاس قادری نے آخیا ہے کہ جڑا نا گستاخ رسول نو پھڑ کے حکومت نو دینا چاہیے ان قتل نہیں کرنا چاہیے یہ ہے

انٹرنیٹ پہ بھی ہے انہوں پوچھے بینک ہو گیا پیسے پہلا شری حکم جاننا پھر ابو جال کی چاڑو تیس پڑھ بیٹھا امیر والے سکھن بہن چو تمیر والے سکھن باقی صرف میں نے انہوں شری حکم کی تیرا پیو نہیں دس سکتا تھی جب پوچھا فرض یہ ہے وہ بھی اسلامی حکومت بہن چودہ نو اتنا پتا نہیں کوپر کی حکومت میں اسلام کی حکومت میں حکام ایک ہوں میرے کو مختلف ہوں ہوں ایک بندہ آ کے زرداری ماشاء اللہ زرداری بالکل خلیفہ ہے وقت تو کیوں خلیفہ وقت ہے جی کے اکبر خلیفہ تھے تو بہن کا چوٹا کتنے زرداری کتنے ہو کتنے اسلام کا نظام کتنے کوپر انگریز کا یہودی قانون برٹش لا ماں چوٹا تیرے ملک کا برٹش لا ہے

چوٹ نو پوچھ مار کٹا کسی کی ماں ہے چوڑی ماں کے پتر یہ تو اسی طرح ہی جی کو آ کے ماشاء اللہ سور ہلا لے جی سور ہلا لے جی سور ہلا لے کیوں ہلا لے جی وہ بھی جانور ہی ہے ہرن بھی جانور ہے بکرا بھی جانور ہے وہ جانور تو جانور کر لکھو تیری بھن پوتے لہنے جانور تو جانور جڑا ہی بچا سوٹ آرام لے وہ ہلا لے

پوچھ سکتا دس چھٹی مان پترا ایک ہوں فرض ایک ہوں جائز فرض گستاخ رسول کو قتل کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہے یہ نہ گھنٹے بند فرض آخر ہے رام پکڑے اسلام کی حکومت ہوتی اس کا فرض تھا گستاخ رسول رہا مسئلہ عوام کا عوام غیرت کے رسول اس خدا رسول کی غیرت سے جان کے گستاخ کو قتل کرتی تو مجاہد شمار ہوتا ہے اسی واسطے صدیق اکبر پاک نے اپنے والد نے سفر ماریا اٹھ کے گئے نے رسول کی بارگاہ یا رسول اللہ شان رسول اللہ سنو ایسا تھپڑ پایا

حضرت فاروق اعظم کا فارم بال سامنے پادری بیٹھا گیند اٹھ کے پادری کی جا پی بچے لہنگا پادری رسول آ جائے میں مال مار کرنے کے مار دیتا پادری عمر مجھے پتا لگا فرمایا مداخلت کرتی فرمایا کی شان بنی ہے بچے بھی سارے سے مسلمان لگی گی گرد چڑی ماں سر دشتی ماں نے سارے کے رابر بن گیا فوٹو کام جہاں گاڑی ڈاک بھی لائی جائے گا یہ چکر چمن لگ گیا میں سید لگا سر دس میں

جی آپ دوبارہ کرتا ہو وہ تو دسو گیارے سلوار لینا ساری باغ بیٹا میں رو دے دیں گا کلہ کیا سیت اللہ دیا بارے آ کے پوچھا گیم پوچھو کہ

چوڑے مسلمان آخر اسلام کی توڑ چوڑی مال کی چور ملا ختم کر دیتی ہے قوم قوم صرف اپنی ڈبے وہ قبر چومن کوئی رکھتی اللہ بار میرے حضرت صاحب کی بلا تو کول چڑھا کے نا آپ خدا رسول دیا گستاخیاں مسٹر دلا کی کیتیاں سر سور کی کیتیاں فلانے کی کیتیاں سکول کی ہوندی آپ سنا میں وہ بیٹھا رہے نا مٹھے تو باپ کو غصہ نہ لگے پھر وہ جے تو مننا مندا ہوندا نا جے جے پجاری ہوندا پھر آپ اونوں گالاں شروع ہو جائے جو مطلب وقت پان لگیا فرما اٹھ وسو ہوا اٹھ کے لا پوتا

انگریز کا قانون دنیا کے مسلمان کو ماں چود ہے انگریز کا ماں چود ہے ماں چود جیسا کمینہ حکومت کر رہا ہے ملا پیرا عوام پورے ڈیڑھ ارب مسلمان کہڑی وجہ کر رہا کیڑی شاید ہو جیڑی ختم ہو جائے انگریز کی حکومت ختم ہو جانی کیڑی شاید رہ جائے انگریز کی حکومت ہمیشہ دسو ان پڑھ جنا لوگ ہیں ہیں تھانا کچہری اسمبلی چلا سکتے مولوی چلا سکتے ہیں فلما بنا سکتے ہیں مولوی مولوی

انہوں نے سوچ عمل جہا ہے وہ سارا انگریزوں ہو جائے زیادہ ہو اندر تو منافق ہو کافر ہو تو کلمہ پر منافق ہو ساری حکومت چلان کا کام ہے ظاہر بات ہے کافر کی کفر کی حکومت منافق کی چلا سکتا مومن کی چلا سکتا دسو ہے اور اتنا بڑا کفر پہ ہر شر فساد جڑا ہے وہ سکول انگریزی تعلیم سے کام نہ تو فکی آدم جی قوم نے آخیا وہ وہ موریا میرے کو پیا لکھا انگریزی تعلیم میں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی علاقے کا بٹو ہے ہے ہے ہے فلاں فلاں چکی کرنتی صاحب صاحب صاحب صاحب حضرت فتی کیوں کہہ رہے سچی دس تک صرف دو لفظ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

یہاں کا کعبہ اندر چگڑا کا شاید مر مختلف اقبال کا نام ہے کسے قبر کے سفید یہ ہو جائے فقیر یہ ہو جائے صوفی پیر یہ ہو جائے شاعر ملا اقبال میں رکھ کے آتا ہے کسے قبر کے سفید میں دبو چکی کتنے فقی ہو صوفی ہو شاعر کی نا خوش اندیشی کون جانے کو قطر والا اس پیت نو سمجھے گا کہ فقیر تے صوفی تے شاعر دیا بہڑیاں سوچاں قوم دے کنے بیڑے ڈوب چکی کسے خبر کے سبھی نے دبو چکی کون کون فقی صوفی شاعر کی نا خوش فقی ہو صوفی ہو شاعر کی نا خوش کاش کے اس قوم نے جاہل مل جاندے یہ عالم کم از کم جاہل میں جاہل تو سمجھ تو پیر بھی تو کم ہو جائے سارا کفر جدو قدم قدم نہ اس تعلیم میں کوئی ہے نہیں پھر آلہ حضرت کا ظالمہ تین فتح رضوی نے پوچھا تو فتح رضوی کی نک وڈیا پیا اور ظالما وہ تین نہیں دسیا یار ماحول معاشرہ وہ چلو تو پڑھ نہیں کر سکتا انیا تین ختم سے ضرور تے سپیکر نماز دے مسئلے دس پہ سن کتاب

تعلیم ہوں ذہن ہوں ایک بندہ ہوں ایک ماحول ہوں ایک نظام ہوں پانچ چیزاں نے تعلیم کا ذہن بنتا ہے ذہن تعلیم کا ذہن بنتا ہے تعلیم چنگی ذہن چنگا تعلیم چنگی ذہن چنگا تعلیم ذہن نال بندہ بنتا ہے ذہن چنگا بندہ چنگا ذہن چنگا بندہ چنگا ذہن بندے نال ماحول بنتا ہے بندے چنگے رل جان ماحول چنگا ہو جاتا ہے بندے بہڑے رل جان ماحول بہڑا ہو جاتا ہے کوئی ماحول نال نظام بنتا ہے جہاں سرکاری پولیس والے وہ دیکھتا ہے جی تھوڑے ماحول چ نکلنے باہر آئے نا تو خدا کی لانت پوے نہیں سمجھ گئی کوئی حوالہ نہیں دسیا کوئی معاشرہ نہیں دسیا کوئی شہ نہیں دسیا ہر آنا پھر پکی آدم کیوں ہوں چیف جسٹس بیٹھا ہے سدر بیٹھا ہے تو سارے آتے ہیں چیف جسٹس کا اگلے دن بیان ہے سارے بکے ہوئے ہیں نظام کے بارے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں یعنی سرکاری غیر سرکاری بندے خود کی بیان کر دیں کھانے بھی کے ہے ہر طرف تباہی ہے میرے کو ہر طرف تباہی نظام کا کچھ ہو سارے آدمی کرتا ہے ماحول کا کچھ ہو ایٹا کتا ماحول اگر تو پتی دیکھ کے آئی نہیں بندے کا تو سرکار کی پوچھنا بندے کے کے بندے بندے پتر ہی نہیں کو دسو اچھا رین دسو حضرت صاحب کوپڑیاں ہی الٹ گئی بندے پتا ایویں آدھے

سفی و صوفی اور شاعر کی ناخوش اندیشی میرا وہ موضوع کہ اقبال کے ایک شعر کا مطلب کسے خبر کہ لے کر چراغ مستفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا اقبال کا اندازہ یار کنو پتہ سی مستفا جہاں چراغ نور لے کے آئے سن دین دا آپ سے آئے سن جگ نو روشن کرنا سن لیکن ابو لہب کنج کے ملا نے پیر ابو لہب جی بیٹھے نے اگو یہ کنو پتا سی کہ وہ اسے چراغ نو لے کے اگو دین دا نام پیچھو کام کفر دا دے چوگے سالتے رہیں گے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولا ابھی کسی جگہ تے فقی آزم بن کے بیٹھا تھے چراغ اگو نبی پاک ہے لیکن ہوں چراغ تو دو کم لے سکتے ہو کہ نہیں لے سکتے کسی کے نو اگ لاؤ تو وہ لگ جائے جی کسی کے گھر جا کے رکھ دو چانن وہ ہو جائے یہ رکھن کی بجائے وہ اقبال لانتی اگ لائی جائے اگوں کو گل کرے سرکار یہ کیوں مطلب، بدتمیز ہے بولنا ہزور تو دین اگے بول دیا ہزور تو دین کا چراغ لے لائی آدم بگو بولنا مزالی زمان کو بول رہے ہیں مراد حکیم الامت کو بول رہے ہیں بہن کا چوٹا تو کرتا کی پھر میں بندے مار دے ہزور کا چراغ لے کے ہزور بھی امت سا رہا گنا سے شامل لوگوں کنویں ساڑی جانا ہے کی مطلب دگا بازی کر کے دین کا نام لے کے لوگوں لانتی کو پھر فسائی جائے لگا فکی ہے کام انگریز کا کیا کرنا ہے آنا انگریزی تعلیم میں کوئی ایپ نہیں تو دنیا تو ساری چڑ جائے گی تو تو مار دیتی چراغ رسول کا رکھے کام ابو رات تعالیٰ ساڑی جانا کسی خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی بولا ہاتھی بولا ہاتھی بولا ہبن ابو لہب تک اپنے دور دے حضور دی عمر ساڑی جان سمجھ نہیں آئی نہیں کئی امام محمد رضا میرا امام احمد محمد رضا سے فتوے کے مطابق بکی اعظم وغیرہ ہے حکیم الامت احمد یار گجراتی فلانے سب نیچری لوگ نے امام احمد رضا بریلوی کو فتح میں دکھاتا ہوں آپ فرماتے ہیں جڑا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے تو اس طرح کی حدیث نو جڑا لوگ نا سکول کے اتنے فرمایا سب نیچری نے وہ سارے کون نے سارے ادھر لائی کرنے معلوم ہے انہوں نے فصل مطابق کوئی نہیں امام احمد رضا پھر میرے علی شاہ تارے بتاؤ ہے یہ ملا کہتا ہے کوئی ایپ نہیں میاں شیر ربانی غو سے زما ہے آپ فرماتا ہے فرماتا بے لیو علم دا علم وہی ہے جڑا اپنا جے اسلام اسلامی دین دی تعلیم جے جی۔ او فرمایا علم ہے جدوں دا غیرہ دا علم آیا ہے فرمایا تعلیم آئی ہے یہ تعلیم نہیں کہ جدوں دی آئی ہے بے ادبی گستاخی عام ہو گئی ہر پاسے وہ آندا کوئی عیب نہیں وہ کہندے گستاخ بڑا بنائے ہو رہی ہے وہ کہ گل منو گے ہوئے میاں صاحب سے ٹکے ورگا بھی نہیں ہو میاں صاحب سے در سے کتے ورگا بھی نہیں ہو کتے کی چٹی ورگے نہیں ہو سکتے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ میاں سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری میاں صاحب کا تجنب خلیفے آپ کیوں نہیں

گلا جاؤ کسی کو جواب لے کلمہ پڑھا گا دوبارہ اور جی پکی آ کوئی میں انہوں نے درد کوئی کے پیر ایک جواب لیا ٹھیک ہے وہ گل کے نہیں ہو جی بت پرست بننا ہے کافر مشرق بننا پھر ایسا ہی بے جان بت نو ہندو پوجتا ہے جب جان پی ہوئے تو پھر فکی آدم کا کی ملو مطلب گراپا پوج لینا پھر گل تو صرف ایسا ہی ہے کہ وہ بے جان ہے جاندار بت گل تو پھر ایک ہی ہے ہاں، وہ بھی رب کے مقابلے پہ پوجیتا ہے سمجھ لگی پچھلی زندگی ہو لا تو شرکت پوکھ گئی بیٹھا ہے ساوی بھی سال دا ساوی باگالیاں دا بھی سال کا کراچی دا استاد ساری شفیق صاحب چال فورٹ لائے ایک چکر ماریا مائک کو تقریر کی تھی ہوں کے کندا کا مطلب ہے پیڑ چال چلی جا رہی ہے دوسری بار آیا مینو آتا جی سن کے مولانا الیاس قادری صاحب لگتا ہے کہ انہوں کا منصوبہ کفر مخالفت کا ہے وہ کر دین گے اعلان کدی لیکن حالے وہ چھپائے ہوئے ہیں وقت کا انتظار ہو رہا ہے میں کہ جی اچھا میں کہ جی منصوبہ چھپیا ہے ہوڑ تک کفر موافقت ہے اور اگاں ہوتی رہے گی جب آپ اعلان کریں گے پھر جا کفر مخالفت کا اعلان ہوگا تو پھر کفر مخالفت شروع ہو جائے گی حالت موافقت کفر بھی آ میں کہ سرکار دسو گئی ابھی پگ والے مرتے رہ مرتے پے نے تو مرتے رہن گے جنہ چر سرکار نے اعلان نہیں کرنا اُنہ چر مرتے تو رہن گے کہتے آہو میں کہ مر بھی گئے نے بتھیرے کہتے آہو میں کہ جی وہ تے کوفر موافقہ دن مر جاؤ تے سارے مرتاد ہو کے مرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

میں کہ جناب یہ دسو کہ سرکار اپنی موت کا پتا ہے سویرے مر جائے کنجر کا منصوبہ اندر رہ جائے پچھلے بہن ہی سمجھن کے پاس پک جاؤ ہوئے سرکار محنت رات اتنے مر گئے اصل بھی اسے رات سر دے کے مر گئے بےمان مریا پچھوں بھی قرآن بات میں ایسے یہ رسول بلک ما انزل سے رسول تم پر جو اتارا ہے وہ سب پہنچا دو جو کچھ ہر چھوٹی بڑی بات دین کی پہنچا دو مبلک کا فرض ہوتا ہے دین کی ہر بات پہنچانا مبلک پر یہ فرض نہیں ہے کہ دین ہر کسی تک پہنچانا کتے کے بچے بستر اٹھا کر رہ والوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ہر ایک کو اور کا بچہ ہر ایک کو نہ پہنچانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی ملے نے لیکن جی دین کی گل کوئی لکائی ہے سرکار نے ایک ہزار کی لکائی آدھے ہوئے اس واسطے تفصیلات تفسیر مظہری شریف کے اندر قاضی اللہ صاحب کالج نہ لکھا اور بڑے بڑے مفسرین ہورا نے لکھا بلغ ما انزل ماحول کے تحت کہ سارے دین نو ہر ہر گل لوکاں تک پہنچانی کیوں فرض رہے پلک پہ اگر بعض حصہ دین کا دسے گا بعض نہیں دسے گا لکائی رکھے گا تے لوگ تے اونوں ہی دین سمجھن گے جنوں سنتے رہنے جنہوں نہیں سنیا انہیں دین ہی نہیں تو کافر ہو جان گے وہ تو منکر ہو جان گے جدو کوئی دسے گا اس لیے منگ گے نہیں جی آدمی نہیں جی ملا لانتی دستے رہتے سارا دین ہوئے اس لیے ساروں چھاپے کو پیڈے ہوئے ہوں جدو سنا نکلا میں گل سنی میں نہیں سنی لانتی اگر تیرے پچھلے تو کس لانتا بھیج ہونا تو جنہیں تیروں نہیں دسیا میں سور کے اصل دین بدل لیے ہوں دین ہے مان میں کراتا تھا من کیوں بھائی ادا من کر دئیے دس کر دئیے انہیں گلیا نو کی منظور ہے بندے کٹے اور تمہیں پتا ہے ایک بندہ چاہتا ہے یار اڈے سے من وزن لے جاؤ روپیہ لکھ دیا گا دوجا کہ من لے جاؤ آدھا من لے جاؤ تو لکھ دیا گا تیسرا کہ دس شیر لے جاؤ میں لکھ دیا گا چوتھا کہ پانچے پھیر پا شتاکی ماسا تولا ایک کہندہ ہے کچھ نہ چکو ہے میں ایک بات جوتے رمیہ لاکھو بہت بندے کدھر ہوں گے کر کے ہوں ویک گنجا پارٹی پیپل پارٹی شیطان خان پارٹی یہ جنیاں لا دین پارٹیاں لا دین جڑیاں خود کہندی نہ سی غیر مقبول ہوگا کہندے نا ہن اوہ میرے مذہب دا دین دا چھٹو ایک ماسا کا ہاتھ چھٹو یہ بھی جہان کاٹا تے اگلا بھی جہان کاٹا کہندے نے او لاکھ روپیہ دیندے ہیں کوئی وجہ نہیں موج لٹو جو مرضی بہن جتی ہوندی کی بھی جاؤ او بھیا جنت سارے سارے لگ گئے بہت ووٹ کدھر پیندے نے تھوڑے بندے سارے دسن گے کیوں اصل مان والے دلی ہاں۔ پر ایک ہے جی انہوں جنت جیڑی جہی سب لا رہی نے آدھے نا اینا چکلا تو جنت اینا چکلا تو جنت جنت لبنی ای نہیں لبنی من نہ

گھر بس جانے کوئی ہر اسلام نہیں